قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون آپ اے نبی یوں کہیے کہ کیا تمہارے शुरा میں کوئی ایسا ہے کہ جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتے ہیں پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے سو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو آپ اے نبی کہیے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ امر حق کا راستہ بتلاتا ہو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی امر حق کا راستہ بتلاتے ہیں تو پھر آیا جو شخص امر حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی راستہ نہ سوجھے تو تم کو کیا ہو گیا تم کیسی تجویزیں کرتے ہو اور ان میں سے اکثر لوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں یقیناً بے اصل خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے اور لوگوں نے جو اپنے خود ساختہ معبودوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے تو ان شریکوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کچھ بھی پیدا کر سکے مشرقین نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو ملایا اور اسنام اور اوسان یعنی بت ولی تودے درگاہ وغیرہ کو پوچھنے لگے ان کے اس دعوے کا ابطال کیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھیے کہ کیا تمہارے قرار داد شرکا میں کوئی ہے جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہو پھر اس میں جو مخلوقات ہیں انہیں وجود میں لایا ہو یا اجرا میں سماوی کو اپنی جگہ سے ہٹائے یا انہیں بدل دے یا انہیں فنا کر کے پھر از سر نو دوسری مخلوق پیدا کر سکے کہہ دیجئے کہ تم کسی کو نہیں پیش کر سکو گے یہ تو اللہ ہی کے کام ہیں پھر تم طریق راست کو چھوڑ کر باطل کی طرف کیوں جھکے پڑتے ہو کیا کوئی ہے کہ حق کی طرف رہنمائی کر سکے ایسی رہنمائی تو اللہ ہی کر سکتے ہیں اس بات کو تم خود جانتے ہو کہ تمہارے شرکا ایک بھی گمراہ کو راستے پر نہیں لا سکتے اللہ پاک ہی ایسے حیران و گمراہ کی ہدایت کرتے ہیں اور گمراہی سے رشد کی طرف انسانوں کے دل پھیر سکتے ہیں کوئی بندہ جو حق کی طرف پھرنے والے کی اتباع کرے اور بصیرت تامہ رکھے یہ اچھا یا وہ جو کچھ بھی ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ اپنے اندھے پن کے سبب اس بات کا محتاج ہے کہ اسی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی لے چلے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے ابا تم اندھے بہرے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو کچھ بھی تمہارے کام کے نہیں اور اپنی قوم سے بھی فرمایا تھا کہ تم لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی آپ عبادت کرتے ہو حالانکہ تم کو اور تمہارے معبودوں کو سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمہاری رائے کیسی غلط ہے تمہاری عقلیں جاتی رہیں تم نے اللہ کو اور اللہ کی مخلوق دونوں کو برابر کیسے بنا دیا اس کو بھی مانتے ہو اس کو بھی مانتے ہو پھر اللہ سے ہٹ کر شرکا کی طرف جھک پڑتے ہو رب جلیل اللہ ہی کو عبادت کے لیے تم نے خاص کیوں نہ کر لیا کہ اللہ ہی کی عبادت کر کے گمراہیوں سے نکل آتے اور دعائیں خاص کر اللہ ہی سے کیوں نہیں مانگتے یہ لوگ کسی دلیل کو کام میں نہیں لاتے بلکہ اس اسلام پرستی ولی پرستی کی بنیاد اور درگاہ پرستی کی بنیاد کسی یقین کے بجائے گمان اور وہم پر اٹھی ہوئی ہے مگر اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اللہ پاک ان کے ہر فعل کو خوب جانتے ہیں یہ ان کافروں کے لیے تحدید یعنی سخت دھمکی اور وعید شدید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ عن قریب ان کی ان حماقتوں کی انہیں سزا مل جائے گی